ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات میمون خالہ کے گھر گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات وہیں ٹھہرے ہوئے تھے جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا یا اس کا بعض حصہ رہ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا پھر اس آیت کی تلاوت کی بلا شبہ آسمان کی اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار دو سو پندرہ